اللہ علیہ وہ بھی یہی تعریف کرتے ہیں کہ سنت ایک طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلافۂ راشدین کا جیسے سرکار دعا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم سنت و سنت الخلاف الراشدین اسی طرح سنت کا لفظ جیسے آپ نے صحابہ کے لیے استعمال کیا اسی طرح علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطریقۃ الدینی منہ علیہ السلام بالخلاف الراشدین یعنی خلافہ الراشدین کا جو قول اور فعل ہوگا وہ بھی سنت کے لائے گا یہ تو انہوں نے تعریف کر دی آیا اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح شامی لکھی تو انہوں نے بھی صحابہ کرام رضوان وہ فتح شامی کے اندر فرماتے ہیں ان کان مما واضب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابل خلفاء الراشدون من بعد کہ وہ کام جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار کی ہو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہمیشہ کیا ہو یا خلفۂ راشدین نے کیا ہو آپ کے بعد فسنت اب دیکھیں فرمایا ابل خلفاء الراشدون من بعد یعنی آپ کے بعد صحابہ نے کیا ہو تو فسنت یہ بھی سنت سنت ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تراوی بیس رکت تراوی پڑھنا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جاری کیا تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اشارہ کر کے یہ بتلا دیا اگر راشدین نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کال اور فیل جاری کیا تو وہ بھی سنت کے لائے گا اسے بدعت نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا کی عبارت تھی اس میں صحابہ کے بارے میں بھی آ گیا کہ ما فعلہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علما او واحد من الصحابتی یعنی صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی وہ کام کر لیا ہو تو وہ فرمایا کہ وہ سنت تو اس سے پتہ چلا کہ اگر صحابی کے قول فعل پر عمل کریں گے تب تب بھی سنت پر عمل ہوگا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تب بھی سنت ہوگا دوسری بات یہ سمجھیں کہ سنن دو قسم پر ہیں ایک سنن خدا ایک سنن زوائد ایک سنن خدا اور دوسری سنت سنن زوائد سنن خدا وہ ہوتی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یعنی عبادت یعنی یعنی من العبادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کے طور پر کیا ہو جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا اور اس طرح بے شمار افعال ایسے ہیں جن کو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کی کیا ہے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور نوافل وغیرہ پڑھنا یہ ساری کی ساری سنن خدا ہیں اور ایک سنن زوائد ہیں سنن زوائد وہ جن کو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنتے کھلاتی ہیں جو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے متعلق ہیں یعنی کھانے کے متعلق پینے کے متعلق اٹھنے اور بیٹھنے کے متعلق یعنی وہ کام جو انسان بطور عادتن کرتا ہے ایک بات میری یہاں یاد رکھیے گا کہ بعض ناسمجھ حضرات کہتے ہیں کہ بعض کم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادتن کیے بعض بطور عبادتن کیے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بطور عبادت کے کیے ہیں وہ تو سنت ہیں لیکن جو عادتن کیے ہیں وہ سنت نہیں کھلا سکتے ان کے بارے میں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آخر میں بتلا دیں گے کہ جو کام سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادتن کیے وہ بھی سنت ہیں یا نہیں دیکھیں اسی کے بارے میں ایک عبارت ہے اس میں سراہتن یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے فرمایا ان سنت ہی طریقت المسلوقہ تو فی دینی فہی فی نفسہ عبادتن کہ یعنی سنت وہ طریقہ ہے سنت کیا ہے طریقت المسلوقہ تو دینی وہ طریقہ جس پر دین میں چلا جاتا ہے فہی فی نفسہ عبادت وہ باعتبار نفس کے یعنی فی نفسہ عبادت و باعتبار نفس کے عبادت ہے اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا جسے میاں شستی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم کو دیکھنا ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ لو تو فرمایا کہ بعض چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتن کی بعض عبادتن کی لیکن عادتن ہوں یا عبادتن ہوں وہ دونوں سنن میں شامل ہیں انہیں بھی سنت میں شمار کیا جائے گا دیکھیں جو انسان سنت کو تر کر دیتا ہے جو انسان سنت کو تر کر دیتا ہے اس کے لیے امام غزالی علیہ نے انتہائی سخت بات کی ہم سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں میں نے پچھلی دفعہ مرزا مدر جان جان رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ سنایا تھا کہ مرزا مدر جان جان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ غلطی سے بیت الخلاء کے اندر یا مسجد کے اندر غلطی سے الٹا پاؤں ڈال دیا اگر مسجد میں جانا تھا تو انہوں نے الٹا ڈال دیا بیت الخلاء میں جانا تھا سیدھا ڈال دیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بے ہوش ہو کے کیوں گر پڑے فرمایا مجھ سے خلاف سنت کام ہو گیا تھا فرمایا کیا ہو گیا حضرت پاؤں تو اندر ڈل گیا تھا فرمایا اگر قیامت کے دن سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی تو نے خلاف سنت کام کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا اس لیے خلاف سنت جو کام امام غزاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق انتہائی سخت بات کی ہے فرمایا اما فی العباداتی فلا عارف الطر کی سنت من غیر عذر بہرحال عبادت کے اندر مجھے یہ بات پتہ نہیں کہ اگر کوئی بغیر عذر کے کسی سنت کو ترک کر دے اللہ کفر اور تو میرے نزدیک تو وہ وہ چھوٹا کفر کرنے والا ہے اور یا انتہائی بڑی حماقت کرنے والا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ فرما دیا ہم سنت کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں بھائی سنت چھوٹی چیز نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتنے سرا الفاظ میں فرمایا ہے کہ اما فی فلا عارف سنت من غیر عذر مجھے اس بات کا معلوم اس بات کا علم نہیں فلا عارف میں نہیں جانتا ترک سنت من غیر عذر وجن کہ بغیر عذر کی کسی وجہ سے انسان سنت کو تر کر دے اللہ کفر حف اللہ کفر خفی اور حمکن جلی مجھے یہ اندیشہ ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس نے یا تو کفر خفی چھوٹا کفر کر لیا یا اس نے بڑی حماقت کر لی میرے جی ساتھیوں سنت کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں سنت کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ایک آخری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتن کیا ایک بات یاد رکھیے گا بعض کام وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کو عادتن تو کیا ہے لیکن ان میں دوام تھا اور بعض کام ایسے تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادتن کیا تھا لیکن ان میں دوام نہیں تھا مثلا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگی ماری لیکن کنگی مارنے میں دوام تھا آپ نے ہمیشہ دائیں طرف سے کنگھی کی اسی طرح آپ نے جوتا پہنا تو جوتا پہننے میں دبام تھا آپ نے ہمیشہ دائیں طرف سے جوتا پہنا اسی طرح آپ نے کھانا کھایا تو دائیں ہاتھ سے آپ نے کھانا کھایا تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں دبام تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افعال ایسے تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کیا اگر ان کو ہم ترک کر دیں تو ان کا ترک کرنا مضموم ہے سمجھ آ گی نا بطور مذمت سے خالی نہیں اور اسے تارک سنت کہا جائے گا لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتن کیا لیکن کبھی کبھی کیا اس پر دوام نہیں کیا مثال جسے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو کھایا جو کی روٹی کھائی جو کی روٹی ہم اسے مسلسل کھاتے تھے لیکن با اعتبار عرف کے رواج کے کھاتے تھے ظاہر بات ہے اس کو کھی اور نہیں ملتا چلتا تھا تو اس لیے اور اس نے آپ نے آزار تحمت وغیرہ باندھی تو اگر ان کو کوئی چھوڑ دے ان کے چھوڑنے میں کوئی کراط نہیں ہے لیکن اگر ان پر بھی کوئی عمل کرے تو اس سے انتہائی زیادہ اجر ملے گا جسے عدیث مبارکہ میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح تو اجر شہید اس کے لیے سو شہیدوں کا اجر دیے گا اگر کسی نے قرب قیامت کے نزدیک یعنی فساد کے دور میں میری یعنی ایک سنت کو بھی پکڑ لیا فرمایا فلاح اجر میات الشہید اس کے لیے سو شہیدوں کا اجر ہے ابھی تھوڑی چھوٹی بات ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتے یہ چھوٹی چھوٹی سنتے اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے وقت وری بن جاتا ہے جیسے ایک بزرگوں کے بارے میں آتا مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا ان کی خدمت میں ایک آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی بیت ہونا چاہتا ہوں فرمایا اچھا بیت ہونا چاہتے ہو تو اس نے کہا ایک سال میرے پاس رہو تو ایک سال ان کے پاس رہا آج کل تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بزرگ کی کوئی کرامت دیکھ لیں تو کرامت دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم اب اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے تو جب تک کرامت نہ دیکھی ہم بیت بیت کر کا ارادہ بھی اپنے دل کے اندر نہیں لے کے آتے تو ایک سال کے اندر اس اس نے نے کوئی کرامت نہ دیکھی اب ایک سال جب پورا ہوا تو کہا کہ حضرت میں واپس جاتا ہوں تو کہا بھائی کس نیت سے آئے تھے فرمایا حضرت بیت ہونے آیا تھا لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی فرمایا اچھا یہ بتاؤ ایک سال کے اندر مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا فرمایا نہیں کا الاستقامت فوق الکرامتی اللہ رب العزت انسان کو کسی کام استقامت دے دیں یہ کرامت سے بڑھ کے ہے بھائی سنت کے اوپر انسان کو استقامت نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے بعض غیر مقلدین قسم کے حضرات یا دوسرے قسم کے حضرات ایسے ہیں جو انسان کے دل میں یہ وسوسہ اور شک ڈال دیتے ہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے اس حدیث سے کیا سنت ثابت ہوگی یہ حدیث ضعیف ہے اس سے کیا سنت ثابت ہوگی میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا کہ حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے لیکن باعتبار متن کے حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیں ایک محدث تھے تو, تو انہوں نے ہفتے کے کے دن دن یا بدھ لگوا دیا کہتے انسان اپنے جسم سے گندا خون نکلوا لے اور کسی حدیث کے اندر انہوں نے پڑھا تھا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ہفتے کے دن یا بدھ کے دن پشنا لگوایا تو اس سے برس کی بیماری ہو جائے گی اب انہوں نے اس حدیث کو باعتبار سنت کے ضعیف ہونے کے عمل نہ کیا اور کوئی توجہ نہ دی تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کوئی توجہ نہ دینے کی وجہ سے اب انہیں برس کی بیماری ہو گئی تو رات کو خواب کے اندر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زیارت ہوئی تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ تو جو برس کی بیماری ہوئی ہے تو نے حدیث کے اندر پڑھا نہیں تھا تو فرمایا یا رسول اللہ وہ حدیث تو ضعیف تھی پر میں حدیث کے راوی ضعیف تھا لیکن میرا کول تو ضعیف نہیں تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب الربعین کے اندر نقل کیا ہے اربعین کے نقل کیا ہے پر میں وہ حدیث با اعتبار صنعت کے تو ضعیف تھی لیکن میرا کول تو ضعیف نہیں تھا با اعتبار متر کے ضعیف تو نہیں تھی اس لیے فرمایا کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو لیکن اس سے سنت ثابت ہو سکتی ہے فضائل کے اندر وہ حدیث چل سکتی ہے محدثین نے ضعیف حدیث کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو لیکن اس میں سنت ثابت ہو سکتی ہے علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء والفقہاء کہ محدثین علماء میں سے جو محدثین ہیں محدثین میں سے جو علماء اور فقہ وغیرہم اور ان کے علاوہ یہ جوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا فرماتے ہیں کہ جب تک حدیث موضوع نہ ہو یعنی من گرت نہ ہو من گرت حدیث نہ ہو اگر حدیث ضعیف بھی ہو فضائل میں ترغیب میں اور انسان وعید وغیرہ میں اس حدیث کو سنا سکتا ہے اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اس نے فرمایا فیو عمل و بھی فضائل اعمالی یعنی اعمال کے فضائل میں اس حدیث سے ضعیف پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ نے فرمایا الاستحباب یسبت بالضعیف دون الموضوع جو استحباب ہے یعنی مستحب ہونا وہ تو ضعیف عدی سے ثابت ہو سکتا ہے بشرط ہے کہ وہ موضوع نہ ہو تو علماء کا اس کے بارے میں متفقن علیہ فیصلہ یہ ہے اگر حدیث موضوع بلکہ ضعیف ہو اس کے اندر ضعف ہو اس کے اندر ضعف ہو لیکن وہ فضائل کے اندر چل سکتی ہے اور سنن ساری فضائل کے اندر آتی ہیں میری بات سمجھ آ تو انسان سنت کو کسی طریقے سے بھی ترک نہ کرے اگر سنت کسی حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہو رہی ہو تو انسان اس کو کر لے میری بات سمجھ آ نا تو میرے عزیز ساتھیوں سنت کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے سنت انتہائی اہم ہے آج کے دور میں تو سنت ایک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت کے نزدیک ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنتوں کو اور میری باتوں پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا ہاتھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا فرمایا اس لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو ہلکا نہ سمجھیں بلکہ ان کو اپنے سینے کے سر لگانے کی کوشش کریں اب سنن یہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہوتی انسان سنتوں کو یاد کر لے اب سنتوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے انسان اور اپنی زندگی کے اندر لے آئے اگر آج ایک سنت سن لی انسان اس پر عمل کر دے انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولے گی کل دو سن لی تین سن لی انسان ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اب جیسے جیسے عمل کرتا چلا جائے گا انسان کو وہ سنن یاد بھی ہوتی چلی جائیں گی اور انسان کو اس کا سواب بھی ملتا چلا جائے گا تو اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فتنے سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمی جی میں مائک فری کرتا ہوں کہ اس سنت طریقے سے کھائے گا تو اسے سنت میں ہی شمار کیا جائے گا میرے خیال میں اقرا بھائی کا سوال یہی تھا لیکن اگر اس کے علاوہ سوال کرنا چاہتے تو اگر مزید وضاحت کر دیں تو یعنی دوائی کسی بھی قسم کی اگر انسان کھا لے لیکن اس کو سنت سمجھ کے کھائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ شاء اللہ تعالیٰ جی، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے بس یہ مجھے پتا ہے کہ طب نبوی جو لکھی ہے جدید یہ تارک محمود چوکتائی کی اور اکثر کتابیں تارک محمود چوکتائی جو حکیم انہی کی آ رہی ہیں اس موضوع پر یہ پانچ بکیں ہیں یہ میرے پاس نہیں پہنچی نہ میرے علم میں ہے جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اقرا بھائی بالکل سواب ملے گا اب دیکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیماریاں تھیں بعض بیماریاں اس وقت تھی اور اب ہو سکتا ہے ان بیماریوں کا وجود نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بلکہ یقینی بات یہ ہے کہ کتنی بیماریاں ایسی وجود میں آ چکی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں تو اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا کہ تم نے فلاں دوائی کھانی ہے وہ سنت ہے فلاں دوائی نہیں کھانی یہ سنت نہیں ہے بلکہ انسان اگر بیمار ہوتا ہے کوئی بھی بیماری انسان کو آتی ہے خطا کہ آپریشن وغیرہ کہہ لیں آپریشن وغیرہ کے علاوہ سرجری وغیرہ کہہ لیں ہاں سرجری انسان شوقیہ نہ ہو جیسے آج کل سرجری کروائی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ کے اعضاء وغیرہ جو لٹک جاتے ہیں جسم کے اعضاء وغیرہ لٹک جاتے ہیں ان کو کھنچوانے کے لیے کہ ہمارا جسم پھر سخت ہو جائے جوان ہو جائے ہم تو وہ تو ایک اسراف کے زمرے میں آتا ہے انسان جان بوجھ کر ایسا کرنا لیکن اگر ایسی بات ہے کہ انسان بیمار ہے اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے دوائی کھاتا ہے اور اپنے علاج کے لیے دوائی کھاتا ہے کہ مجھے اس سے شفا نصیب ہو جائے تو کوئی بھی بیماری ہے اور کسی بھی بیماری